گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا بھر دو میری تاج دار مدینہ بھر دو جھولی میرے تاج مدینہ لوٹ کر منا جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری تاج دار لوٹ کر منا جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا سز آتا ہو کچھ نوازوں کا سز آتا ہو گھر پہ آیا ہوں بن کے سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخار ہو بھی بھر دو جھولی میری تاج دار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر تو جھولی میری تاج دار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی ہاں مرحبا دونوں عالم کے اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی بھر تو جھولی میری تاجدار دار نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچالی آبرو دین حق کی بچالی زندگی بخش دی بندگی کو دین ہپ کی بچالی دین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا پیارے آخا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی جو کب نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے جو ابن مرتضی نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حسرت شبیر کی ہے ذات بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ذات میدان کر میں شگ خوش دے میدان کر میں شوش خوش ساز نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے میدان کر میں سگے خوش خسال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو اب رو دین حق کی بچانی میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی بھر تو جھولی میری تاجدار مدینہ نہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے ہاں امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرالی ہر نظر کانپ اٹھے گی محش کے دن خوف سے ہر کلے جا دل جائے گا مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا آ رہے گے وہ دیکھو محمد آ رہے گے وہ دیکھو آ رہے گے وہ دیکھو آ رہے گے وہ دیکھو آ رہے گے رہے گئے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نیرانی بھر تو جھولی میری تاج دار مرد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پورنم دیا نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دل کاش پورنم نم دیا رے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دل ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دل حال دل مصطفیٰ کو سناؤ حال دل مصطفیٰ کو سناؤ حال دل مصطفیٰ کو سناؤ تھام کر ان کے روزے کی جالی گھر تو جھولی میری تاج دار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا آقا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو چار یاروں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی در پہ آیا ہوں بن کے سوالی